السلام علیکم how are you students banking law جو ہے in particular sense that has started تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں that we be very simple جو اسٹیچوٹری ڈیفینیشن آئے ایکسپلینیشن آئے یا ڈفرینٹ پروویژ آف لا ہو وہاں پر لیگل ٹرمینالوجیز تو استعمال ہوں گی لیکن یہاں اس کورس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان لیگل ٹرمینالوجیز کو ان ایکسپریشنس کو ان کی اصل روح کو سمجھ سکیں اینڈ گیون سچویشن میں ہم انہیں اپلائی کر سکیں اینڈ ہوپ فلی ان شاء اللہ at the end of the day you will be fully equipped to interpret these different provisions, to interpret the law and to apply this law تو یہ انڈرسٹینڈنگ comprehension جب ڈیولپ ہو جائے گی تو یہ بہت ہی آسان لگے اور آپ کو یہ تمام چیزیں بڑے آسان پیرائے میں سمجھائی جائیں گی آپ انہیں دیکھ کر پریشان مت ہوئیے گا سو no need of worry this is a very interesting subject and you will enjoy تو اسٹوڈینٹس ہم نے بینکنگ لاز اینڈ پریکٹس کی بات کی بار بار ہم نے بات کی تاکہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں آپ ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں تقسیم نہ کریں اور اس کی اسپرٹ کو سمجھیں اس کی اپلیکیبلٹی کو سمجھیں اب آپ اس پوزیشن پر پہنچ گئے کیا آپ کو بینکس کا پتا فائنینشیل سسٹم کا پتا اس میں بینک کی پلیسمنٹ کا پتا ہے آپ کو لیگل سسٹمس کا پتا ہے you know the legislature you know the how legislature makes law and what is the importance of that اس تمام بیک گراؤنڈ کے ساتھ and with knowledge of the different practice now you have a new ہیوٹیڈ اب ہم نے بینکنگ لا اور ایز دیز آر ان کو پڑھنا ہے ان کو دیکھنا ہے we have not just to read it we have to understand it underlying concept جو ہے ان کو سمجھنا ہے ان کو انٹرپریٹ کرنے کے قابل ہونا ہے and that is the purpose تو جیسے آپ جانتے ہیں you have to study different statute different laws لیکن بینکنگ کمپنیز میں پرائمری لا جو ہے the primary document that is banking companies ordinance nineteen sixty two is applicable in our country اب یہ banking companies ordinance nineteen sixty two یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ لا کس سے متعلق ہے as the name suggest it is relating to the banking company this law this statute is relating to the banking company اب پھر ہر لا میں یہ ہے کہ یہ لا ہے اس کا دائرہ اختیار کیا ہے لا کا کہاں پر یہ اپلائی ہوگا کن پر applicable this is applicable to the whole of Pakistan یہ اس کی ایکسٹینٹ ہے جب آپ ایکسٹینٹ کا لفظ دیکھیں گے تو this is the extent of this law this is extended to the whole of the Pakistan اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ with the banking companies nineteen sixty two the application of other laws that has not been barred اس کو ختم نہیں کر دیا گیا ان کی ایپلیکیشن بھی رہے گی لیکن چونکہ یہ ایک اسپیشل لا ہے اس لیے اگر کوئی general legislation that is in conflict with it تو اگر ایسا کوئی کانفلکٹ ہے then the special law would prevail یہ ایک جرنل انٹرپریٹیشن ہے لا اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا اور ہمیں اس لا سے پتا چلتا ہے اس آرڈیننس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر سسپینشن کی ضرورت محسوس ہو اور representation from State Bank of Pakistan then federal government can suspend the operation of this law اس کا طریقہ کار بتایا اس کی لمٹس بتائی ہیں اس کی لمیٹیشن بتائی federal government can issue notification regarding suspension that would not exceed days پہلی بات یہ ہے کہ فیڈرل گورمنٹ سسپینڈ کر سکتی لیکن at one stretch at one go that period shall not exceed sixty days اب اگر حالات ایسے ہیں کہ وہ سسپینشن ضروری ہے اور اس سسپینشن کو ایکسٹینڈ کیا جانا ضروری ہے that can also be done لیکن ایک اور ریسٹرینٹ لا نے لگا دی ہے on the federal government federal government in toto can not extend this suspension of the operation of this law beyond one year ایک سال سے زیادہ کی سسپینشن نہیں ہو سکتی so that is about the part which are vested in the federal government through this law and the constraints and restraints on the federal government beyond which federal government کی ناٹ گو تو یہ پارس کی بھی بات ہے اور ریسٹورینٹس اور کنسٹرینٹس کی بھی بات اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹینٹ بات یہاں پر کی گئی اور اس کو میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتایا اور انڈر لائن پوائنٹ جو میں نے کہا کہ یہ نہیں کہ واٹ از written on the wall what is beyond wall you have to see the underlying concept کو دیکھنا ہے یہ آپ کا کام ہے اب یہاں پر یہ اتارٹی یہ پار یہ کنسٹینٹس یہ اس کی لمٹس یہ تمام باتیں اس کے ساتھ ایک اور limit federal government shall place this notification اور these notification before the legislature اب یہاں پر دو طریقے بتائے گئے اور یہ طریقے دیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کیا ہو رہی لیجسلیٹو اتارٹی کی بات ہو رہی وہ کیسے کہ یہ نوٹیفکیشن لیجسلیچر کے سامنے پیش کیے جائیں گے for their approval legislature may or may not it یہ اتارٹی یہ لیجسلیٹو اتارٹی لیجسلیچر تو لیجسلیچر کے پیش کرنے کے لیے پریزینٹ کرنے کے لیے دو طریقے ہیں پہلا بتایا گیا if the legislature is in session that both house آپ کو پتا ہے ہماری legislature federal legislature that comprise national assembly and senate they are in session with in three days of the notification کے سامنے پیش کیے جائیں گے آر انشن ان کا اجلاس اگر ہو رہا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا اجلاس نہیں ہو رہا تو اس میں یہ کہا گیا کہ as soon as they meet تو یہ جو ہے نوٹیفکیشن یا notification they will be placed before them for their consideration approval or not یہ ان کا کام تو یہاں پر جو بات اصل ہے جو آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ لیجسلیٹو اتارٹی ہے federal government is the executive authority law نے ایگزیکٹو اتارٹی کو ایک اختیار دیا ہے کہ آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں if the situation for demands from state bank of Pakistan لیکن اس میں آپ نے کنسٹینٹس ریسٹرینٹس دیکھیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ نوٹیفکیشن کو لیجسلیچر کے سامنے پیش کرنا ضروری تو یہ اگر آپ لیجسلیٹو اتارٹی کو سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھنے کے لیے بھی آپ you can look it and you can understand what is meant by legislative authority تو اسٹوڈینٹس یہ ہم نے بات کی اس کے ساتھ ساتھ کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشن فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا وہ اختیار نہیں جو بینکنگ کمپنیز لیکن یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ to some extent state bank of Pakistan shall exercise its power over the financial institution تو جو انسٹرکشن اسٹیٹ بینک جاری کرے گا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر ٹو دیٹ لمیٹڈ ایکسٹینٹ جن کا تعلق بینکنگ سے ہے سرکولیشن آف منی سے ہے منی سپلائی سے ہے تو اس صورت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی instruction those will be binding on these financial institution اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس ہم نے دیکھا کہ different statutes particularly in financial statutes کچھ definitions at the beginning of the statute law دے دی جاتی کچھ ورڈ ہیں وہ ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں ان کا اسکوپ ان کے میننگ جو ہیں those are given in these definition جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ for the purpose of that very statute یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ کمپنیز آپ انکم ٹیکس کو آرڈیننس دیکھیں وہاں پر آپ کو ڈیفینیشن ملیں گے سیلس ٹیکس کا دیکھیں وہاں پر ڈیفینیشن ملیں گے for the purpose of the respect statute وہاں پر ان لفظوں کے وہی معنی لیے جائیں گے وہی سمجھا جائے گا ان کے وہی معنی ہوں گے which are given through these definition ان کا اسکوپ وہی ہوگا جو اس ان ڈیفینیشن کے ذریعے ان کی وضاحت کر دی گئی ہے اس ڈومین کے اندر آپ ان ورڈس کو ڈیفائن کریں گے سمجھیں گے انٹرپریٹ کریں تو یہ بینکنگ کمپنیز میں کچھ ڈیفینیشن دی گئی دیز آر ان سیکشن تو آپ نے دیکھا پہلے بینکنگ کو ڈیفائن کیا گیا بینکنگ سے کیا مراد you have seen the definition of the banking that is you تو اب میں اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا کیونکہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو دیکھا ہے you just see to it اور اب میرا خیال ہے کہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا that banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawable by cheque draft payable to the order or otherwise کچھ حد تک جہاں تک ضروری سمجھا گیا آپ کوئی بڑے کچھ جو ایسپیکٹس تھے جو اہم ایسپیکٹس تھے وہ ایکسپلین کیے گئے I'm confident that you would have understood all those concept پھر بینکنگ کمپنی کی بات ہوئی بینکنگ کمپنی میں یہاں پر صرف اتنی بات کی گئی banking company means any company which transact the business of banking in Pakistan اب بینکنگ کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ جو بزنس آف بینکنگ اس میں اگر وہ انگیج ہے تو وہ بینکنگ کمپنی ہے اگر وہ کام جو بزنس آف بینکنگ میں نہیں آتے وہ فنکشن جو بزنس آف بینکنگ میں نہیں آتے ان میں اگر کوئی کمپنی انگیج ہوتی ہے تو اس کو بینکنگ کمپنی نہیں کہا جائے گا that will not be treated یہ لا ہے لا نے بتا دیا ہے اب بات یہ ہے کہ so for we don't know what is the business of banking that has also been defined business of banking کیا ہے وہ آگے چل کے اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے جب آپ وہاں تک پہنچیں گے تو you will understand what is the business of banking so students یہ definition these are very important ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور ان کو آپ سمجھ جائیں گے تو جہاں ان کی ایکسپلینیشن ہوگی انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہاں پہ آسانی رہے گی تو یو ریڈ دس ڈیفینیشن پہلی بات تو کہ ہمیں پڑھنا پڑیں گے انہیں پھر سمجھیں پھر ہم انٹرپریٹیشن کے اسٹیج پر آئیں تو آپ پڑھیں ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں تو یہ آپ کو یہی ایکسرسائز کی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے اس کے بعد آپ کو خود بھی ان ڈیفینیشن کو پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور آپ کے لیے وتھ دس بیک گراؤنڈ جو ہم ڈسکشنس کر رہے ہیں اس کی لائٹ میں انہیں سمجھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا اب ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے برانچ اور برانچ آفس آپ کو پتا بینک ہوتا ہے بینکنگ کیا ہے بینکنگ کمپنی کیا ہے دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ اب برانچ کا لفظ آئے گا آپ کہیں گے فلاں بینک کی برانچ ہے یا فلاں برانچ آفس ہے کہیں برانچ کو آفس کہا جاتا ہے کہیں برانچ کہا جاتا ہے تو کہ برانچ یا branch office whatever you call it اس سے کیا مراد what is meant by that if this word is used in banking companies ordinance 1962 تو اس کے معنی کیا ہے جہاں پر بھی برانچ اور لفظ استعمال ہوا ہے لا میں that means in relation to a banking company آپ سلائڈ پر دیکھیے branch or branch office in relation to a banking company means any branch or branch office whether called a pay office or sub office or by any other name at which the deposits are receive cheques cashed or moneys lent and for the purpose of section forty include any place of business where any other form of business refer to sub section one of section seven is transact so students آپ ڈفرینٹ ڈیفینیشن دیکھ رہے اب برانچ برانچ آفس یا کوئی اور نام دیا جائے بینکنگ کمپنی میں برانچ برانچ آفس کس کو کہیں گے جہاں پر یہ یہ کام ہو رہے ہیں آپ کو بتایا گیا receiving money from the customer lending money and all other aspects those have been mention if these activities are carried on at a place that can be call branch branch office or by any other name تو یہ اس کا اسکوپ اور ایکسٹینٹ بتا دی گئی اسی طرح دا ولڈ کریڈیٹر کریڈیٹر کسے کہیں آپ نے کریڈیٹر سنا ہوگا آپ کریڈیٹر سب جانتے ہوں but for the purpose of the banking companies ordinance 1962 creditor کون ہے اس کے علاوہ بھی کریڈیٹر کے مختلف اسکوپ ہو سکتے ہیں مختلف جہتیں ہو سکتے ہیں مختلف ڈائمینشن ہو سکتے ہیں مختلف میننگ ہو سکتے ہیں and you must be knowing all those meaning لیکن یہ میں بار بار آپ سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کریڈیٹر یا یہ جو بھی ورڈز ہیں ان کے ڈفرینٹ میننگس ہیں ڈفرینٹ اسٹڈیز میں ڈفرینٹ ویز میں وہ میننگ اپلائی ہوتے ہیں لیکن فار بینکنگ کمپنیز 1962 کریڈیٹر کا مطلب وہی ہوگا جو یہاں دیا گیا سو دیکھیے گا سلائڈ پر definition creditor includes persons from whom have been received on the base of participation in profit and and loss a banking company or financial institution from which financial accommodation or facility has been received on the basis of participation in profit and loss mark up price hire purchase lease or otherwise اب یہ کریڈیٹر اگر آپ اس سارے کو دیکھیں تو مختلف طریقے بتائے گئے کہ کریڈیٹر وہ ہے جو کہ فائنینس کر رہا ہے کسی کو فائنینس پرووائڈ کر رہا ہے that may be on the base of the participation in profit and loss تو یہاں پر جو فائنینس کر رہا ہوگا اگر آپ you are receiving from someone or financing to someone else so students اس ڈیفینیشن میں کریڈیٹر کے دو dimension there are two dimension ایک بات یہ کی جا رہی the creditor include person from whom have been received اب بیسس کو اور طریقہ کار آپ چھوڑ دو person from whom the deposit are being received by the banking company customer he is the credit اور بینک جو وہ ڈپازٹس وصول کر رہا ہے ایکسپٹ کر رہا ہے وہ بینک ڈیٹر تو یہاں ڈیٹر کی بات نہیں ہو رہی یہاں کریڈیٹر کی بات ہو رہی include person from whom deposit received on the base participation in and loss اور اس کے علاوہ and banking company or financial institution from which financial accommodation نے کسٹمر کریڈیٹر ہے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں پیسہ جمع کرواتے ہیں یو آر دی کریڈیٹر دوسری بات یہ کر رہے ہیں وہاں کے جو بھی شخص دا پرسن وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے یا انڈیویجل ہے یا کمپنی کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینکنگ کمپنی سے فائنینس لیتا ہے یا کوئی اکوموڈیشن یا فیسلٹی لیتا ہے اس صورت میں financial institution banking company which is providing that finance that that is دیڈیٹ creditor irrespective of the fact باقی چیزیں ہم آگے چل کے دیکھیں گے ڈیٹیل میں جو ڈفرینٹ پریکٹس دیکھیں گے کہ یہ فائنینس یہ فیسلٹی یہ اکوموڈیشن جو بینک پرووائڈ کر رہا ہے کسی کسٹمر کو and the bank becomes the creditor that میں بی اس کا بیس کچھ بھی ہو طریقہ کار کچھ بھی ہو participation in profit and loss اس بیس پر یہ فائنینس یہ فیسلٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے اور مارک اپ پرائسز یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے ہائر پرچیز کا طریقہ ہو سکتا ہے لیز کا طریقہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے آف دیٹ کریڈیٹر کی انہوں نے ڈیفینیشن کر دی ہے اب یہاں پر اگر ایک ورڈ استعمال ہوگا کریڈیٹر مختلف جگہ پر کریڈیٹر کا ورڈ استعمال ہوگا تو کریڈیٹر کے معنی جو ہیں جو اس کی ڈیفینیشن میں دیے گئے ہیں وہی تصور کیے جائیں گے this is why these word are defined اگر یہ ڈیفینیشن نہ دی ہو تو کریڈیٹر کو مختلف انداز میں ڈیفائن کیا جا سکتا تو یہاں پر کریڈیٹر کی ڈیفینیشن کے ذریعے کریڈیٹر کے میننگس بھی دے دیے گئے ہیں اور کریڈیٹر کا اسکوپ بھی دے دیا گیا ہے کہ کریڈیٹر میں کا کہاں تک اس کی ڈائمینشن ہے اس میں bank at the same time can be the creditor as well as debtor so students یہ ہم بات کر رہے تھے کریڈیٹر ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم ڈفرینٹ ڈیفینیشن جو banking companies ordinance nineteen sixty دی گئی گوئنگ تھرو اسٹوڈینٹس اس کے بعد کمپنی کو ڈیفائن کیا گیا کمپنی کی میننگس اس کے لیے آپ کو دوسرا اسٹیچو ریفر کرنا پڑے گا کمپنی مینس اینی کمپنی ابھی کریڈیٹ کی ہم بات کر رہے تھے ناسو بین ڈیفائنڈ اس کا اسکوپ کیا ہے ڈیٹر سلائیڈن دیکھ لیجیے ڈیٹر انکلوڈ اے پرسن اب ڈیٹر کی ڈیفنیشن کو ایکسپینڈ کر دیا انکلوڈ کہ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈیٹر کا معنی ہو سکتا ہے کوئی اس کے میننگ ہو سکتے ہیں وہ بھی اس میں شامل رہے ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا یہاں سے ان کو ہم ڈیفینیشن کہتے تو یہاں پہ debtor include person to whom or a banking company or financial institution to which finance as defined in banking tribunals nineteen eighty four provided یہ تو ریفرنس کی بات کی ہے کہ فائنینس کو ڈیفائن کیا گیا ہے بینکنگ ٹریبیونل آرڈیننس 1984 میں وہی ڈیفینیشن فائنینس کی رہے گی آپ اس کو یہاں تک محدود رکھیں کہ debtor includes a person to whom or banking company or financial institution to which finance has been provide اب فائنینس کیا ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کو دیکھنی پڑے گی banking tribunal ordinance 1984 anyway you know finance what is the finance یہاں فیسلٹی کی بات ہوئی اکوموڈیشن کی بات ہوئی فائنینس کی بات ہوئی لونس کی بات ہوگی تو یہ ڈیٹر کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے ڈیٹر فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے ڈیٹر بینکنگ کمپنی بھی ہو سکتا ہے جس کو بھی فائنینس پرووائڈ کیا گیا ہے اینڈ دا فائنینس کا اسکوپ جو ہے that you will have to see that we all یہ یو سے مراد یہ نہیں کہ یہ آپ کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے بات کی گئی ہے یہ بتاتے ہیں جو, جو بھی ریڈرز ہیں جنہوں نے بھی اپلائی کرنا ہے ان کے لیے فائنینس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کریں فائنینس کی ڈیفینیشن وہی رہے گی جو بینکنگ ٹریبیونل آرڈیننس 1984 میں کرتی گئی تو by now you know what who creditor and who is a debtor تو یہ ڈیفینیشن ہم آگے بڑھتے ہیں ڈفرینٹ ڈیفینیشن دی گئی ہیں ہم امپورٹینٹ ڈیفینیشن کو دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو اور آپ انہیں سمجھ سکیں اب بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 میں ڈیمینڈ لائبلٹیز کی بات ہوگی آپ بینکنگ کمپنی ہے بینکنگ کمپنی میں اسٹوڈینٹس یو نو وہاں پر کوئی ایسٹس ہوں گے کوئی لائبلٹیز ہوں گے لائبلٹیز کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوں گے کسی کو ہم ڈیمینڈ لائبلٹیز کہتے ہیں کسی کو ہم ٹائم لائبلٹیز کہتے ہیں اب ڈیمینڈ لائبلٹیز کیا ہے demand liabilities for the purpose of this ordinance means liabilities which must be met on demand اور یہیں پر ٹائم لائبلٹیز بھی ڈیفائن کر دی گئی ہیں means liabilities which are not demand liabilities تو ڈیمینڈ لائبلٹیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ڈیمینڈ لائبلٹیز نہیں سمجھیں گے تو ٹائم لائبلٹیز کیسے سمجھیں گے ٹائم لائبلٹیز کی تو ڈیفینیشن نہیں دی گئی وہ کہتے ہیں جو ڈیمینڈ لائبلٹیز نہیں ہے وہ ٹائم لائبلٹیز تو ڈیمینڈ لائبلٹیز ایسی liabilities which must be met on demand ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر یہ جیسے ابھی کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بات ہوئی تو bank is the debtor and you are the creditor تو جو ڈپوزٹ آف دا کسٹمر اگر آپ بینک کی بیلنس شیٹ دیکھیں تو deposit those are the on the liability side of the balance sheet of banking company اب یہاں یہ بات نہیں ہو رہی لائبلٹیز کیا ہیں ایسٹس کیا ہیں بات یہ ہو رہی ہے ڈیمینڈ لائبلٹیز آپ کس کو کہیں گے تو اسٹوڈینٹس ڈیمینڈ لائبلٹیز ایسی لائبلٹیز ہیں which must be met on demand جب بھی کریڈیٹر ڈیمینڈ کرے گا تو ڈیٹر کا کام ہے اس کی ڈیمانڈ کو پوری کر تو یہ کانسیپٹ ہے ڈیمینڈ لائبلٹیز اور ٹائم لائبلٹیز کا اب ڈیمینڈ پہ کیسے ہوگی آپ سمپل اس کو سمجھ لیجیے ان اے ویری سمپل وے آپ بینک جاتے ہیں یو اوپن این اکاؤنٹ آپ کہتے ہیں جی ہاں، میرا سیونگ اکاؤنٹ کھول دیجیے when you open that account تو آپ کا جو ایگریمنٹ ہے ود دی بینک بینک آپ کو چیک بک ایشو کر دے گا جب آپ چیک ڈرا کریں گے آپ نے اپنا پیسہ نکلوانا ہو تو آپ چیک ایشو کر دیجیے you write the cheque and you get the payment from the bank اب جب چیک آپ ایشو کرتے ہیں تو چیک کی پیمنٹ کرنا and to make the payment on demand that is the obligation and duty of a bank اب یہ جو لائبلٹیز یہ جو ڈپازٹس ہیں سیونگ اکاؤنٹ سے جتنے بھی ڈپازٹس آئے ہیں کسی بینکنگ کمپنی کے پاس یا برانچ کے پاس یہ ان کے جو ڈپازٹس ہیں یہ ان کی ڈیمینڈ لائبلٹیز ہیں because the person can demand that amount any time through drawing the cheque صرف آپ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں there are hundred of the account holder branch of a bank تو یہاں پر یہ جو لائبلٹیز ہے بینک کی جب آپ یہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس لائبلٹی کو کہیں گے ڈیمینڈ لائبلٹی یہ لائبلٹی تو ہے اگر یہ ڈیمینڈ لائبلٹی نہ ہو پھر بھی لائبلٹی رہے گی لیکن ڈیمینڈ لائبلٹیز کون سی لائبلٹیز ہیں which must be met on demand تو یہ ایسی لائبلٹیز جو بھی ہوں گی ان کو ڈیمینڈ لائبلٹی کہا جائے گا لائبلٹیز اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ on demand those will be met اگر ایسی لائبلٹیز ہیں ان کو ٹائم لائبلٹیز کہا جائے گا since these are not demand liabilities یہاں پر ڈیفینیشن میں اتنی ہی بات کی گئی ہے time liabilities means liabilities which are not demand liabilities اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ ٹائم لائبلٹیز کیسے ہو سکتی ہیں بینک آپ کے پاس فنڈز ہیں اور آپ کو فوری طور پر پیسہ نہیں چاہیے بینک آپ کو کہتا جی آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیں دو سال کے بعد آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی ریٹ آف پروفٹ بھی آپ کو زیادہ ملے گا آپ ایک ٹرم ڈپوزٹ ریسیٹ بینک سے لے لیتے now that is payable after two year that is not payable on demand liabilities تو اس صورت میں بھی بینک کی ہے بینک کے پاس جتنے ٹرم ہیں those are liability of the bank لیکن یہ لائبلٹی کس قسم کی لائبلٹی ہے دس از دی ٹائم لائبلٹی اب آپ دیکھیں گے مختصر سی ڈیفینیشن لیکن یہاں پر انہوں نے تمام ایسپیکٹس جو ہیں ان کو ایکسپلین کر دیا گیا اب ان ڈیفینیشن کے ذریعے اصل میں آپ نے اس تک پہنچنا ہے وہ جو انڈر لائن ہیں جو ضرورت ہے جس کے لیے ڈیفائن کیا جا رہا ہے یہ اس میں پہنچنے تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں یہ ڈیفینیشن اس وجہ سے دی جاتی اب next definition that is a family members family members that has been defined in relation to a person means his spouse dependent lineal ascendants and and dependent brothers and sister so students this is self definition family members کی جب بات ہوگی ان دس آرڈینس تو فیملی ممبرس کو آپ کسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتے تو اس کا اسکوپ بتا دیا گیا ہے کہ for the purpose of this ordinance family members کی یہ ڈیفینیشن ہوگی اسی طرح گولڈ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ گولڈ کیا ہوگا loan advance and credit also been defined section five اب یہ ان کی definition those are already given in statute جیسے آپ نے پہلے فائنینس کی بات کی تھی تو یہاں پر ان کو ریفرل ڈیفینیشن کہتے ہیں جیسے آپ کو بتایا تھا انکلوسیو ہیں کچھ ایکسکلوسیو ڈیفینیشن ہوتی ہیں یہاں لکھا ہوتا ہے مینس اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا انکلوسیو میں اسٹوڈینٹس کہ وہ جو میننگ جو ڈیفینیشن میں دیے گئے ہیں وہ بھی ہیں اس کے علاوہ آرڈنری ڈکشنری میننگ وہ بھی شامل رہیں گے وہ ایکسکلوڈ نہیں ہوتے اس ورڈ کے ایکسپلینیشن میں اس کو سمجھنے کے لیے وہ ورڈز بھی کہ جو ڈفرینٹ میننگز ہیں ان ڈکشنری میننگز وہ بھی قائم رہتے ہیں اب یہ ریفرل ڈیفینیشن ہے یہاں پر ریفر کر دیا گیا ہے کہ if you want to know the definition of the loan advance credit تو اس میں دیٹ انکلوڈ فائنینس یہ سب فائنینس اس میں شامل ہے فائنینس کی definition that is given in the banking tribunal 1984 پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے managing director that has been defined کہ کس کو آپ مینیجنگ ڈائریکٹر کہیں گے اس کی ڈیفینیشن آپ سلائڈ پر دیکھیے گا in relation to a banking company means a director who by virtue of an agreement with a banking company resolution passed by the banking company in general meeting or by its board of directors or director occupying the position of a managing director by what ever name call پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کا اگر نام مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہے کوئی اور بھی ہے اور یہ تمام کام وہ کر رہا ہے that will be be deemed to managing director اب یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بتا دی گئی ڈفرینٹ طریقہ کار بتا دیے گئے کہ خواہ وہ میمورینڈم میں مینشن کیا گیا آرٹیکل میں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے اس طرح پوائنٹ ہوگا the person shall be the managing director board of director نے جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کر دیا ہے کسی کو مینیجنگ ڈائریکٹر کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کس کسی طریقے سے اگر مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا ہے وہ تمام کو تصور کرتے ہیں کہ he will be the managing director اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ or director and include a director تمام باتیں کرنے کے بعد جی اس میں دیکھنے کی بات ہے باقی تو ساری چیزیں سیلف ایکسپلینٹری ہیں and include director positioning director by whatever اس کے پاس پوزیشن وہی ہے جو کسی مینیجنگ ڈائریکٹر کے پاس ہونی چاہیے اس کو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں کہا جاتا اس کا نام کچھ اور دیا ہوا ہے تو یہ اس آرڈینس کے تحت he will be treated he will be deemed to be the managing director under section five of this ordinance اس کے بعد ڈیفینیشن ہے پرسکرائب کہتے یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے prescribed by rules made under the ordinance اس آرڈیننس کے تحت جو رولس بنائے گئے ہیں تو اسے پرسکرائبڈ بائی رولس پرسکرائبڈ ان معنوں میں استعمال ہوگا جہاں prescribed it means prescribed by rules made under banking companies ordinance nineteen sixty two private company has been defined in اور اس کی وہی ڈیفینیشن ہوگی جو اس میں دی گئی رجسٹرار کے بھی وہی معنی ہوں گے اسکیجل بینک کیا ہوگا you hear about scheduled bank یہ اسکیجل بینکس ہیں اتنے بینک تو اسکیجل بینک کون سے بینک ہوں scheduled bank has the same meaning as in the state bank of Pakistan act 1956 اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ میں بتایا گیا کہ اسکیجل بینک کیا ہوگا اسٹیٹ بینک کس طرح لائسنسنگ کرتا ہے کس طرح بینکس کو جو ہے گورن کرتا ہے سپروائز کرتا ہے تو یہ جب ہم اسٹڈی کریں گے state bank of Pakistan act nineteen six تو وہاں پر آپ کو اس کا پتا چل جائے گا لیکن یہاں پر یہ کیوں دیا گیا یہ ریفرل ڈیفینیشن کہ یہاں پر اسکیجل بینک کی بات ہوگی banking companies ordinance nineteen sixty two میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے بینک اب کوشچن یہ رائز ہوگا ریڈر کے نظر میں کہ بینک ہے کیا ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں بینک کا جو اس یہاں ہے معنی وہی ہے جو کہ state bank of Pakistan act 1956 میں دیے گئے تو that has been defined over there تو اس آرڈینس میں بھی those meanings will be taken تو یہاں پر ریفر کر دیا گیا ہے میننگز وہی ہوں گے اس کی ڈیفینیشن وہی ہوگی but you will have to see and we will have to see the state bank of Pakistan act 1956 so rest assured آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جو یہ ڈیفینیشن آتی ہیں اس میں بتا دیا جاتا ہے جی فلاں جگہ موجود ہے فلاں جگہ موجود ہے ان تمام جگہوں پہ آپ نے جانا ہے you will travel through these place and you will look in تو یہ state bank of Pakistan act 1956 آئے گا تو rest assure I will tell you about bank اس کے بعد secure loan advance advance loan دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے وہاں پر ٹرم استعمال ہوگی سیکیور لون یہ کہاں ہوگی یہ banking companies ordinance nineteen sixty two یہ ڈیفینیشن اس کے لیے دی جا رہے تو سیکیور لون یا ایڈوانس کا جو لفظ ہے یہاں مطلب سیکیور لون اور سیکیورڈ ایڈوانس صرف ایڈوانس کی بات نہیں وہاں لون کا لفظ استعمال ہوا ہے ایڈوانس کا اس کے معنی کیا ہے مینس اے لون یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا سیکیور لون اور advance means or loan or advance made on the security of assets the market value which is not at any time less than the amount of such loan or advance یہ سیکیورڈ لون کی بات ہو رہی پہلے سیکیورڈ دیکھ لیں کیونکہ یہیں پر انسیکیورڈ کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے انسیکیورڈ آپ پڑھ لیجئے تاکہ اس کے بعد اسے سمجھ سکیں and unsecured loan or advance means a loan or advance not so secured or that part of it which is not so secured اب یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کافی آسان ہے لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اس کے لیے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا کہتے ایسا لون یا ایڈوانس پہلی بات یہ کانسیپٹ سمجھ لیں جب بھی کوئی لون یا ایڈوانس دیا جائے گا تو دینے والے کے لیے یہاں بینک کی بات ہو رہی ہے انہیں ایک رسک ہے رسک آف دا ڈیفالٹ یہ لون جو ہم دے رہے ہو سکتا واپس نہ آئے تو یہ رسک ایکسپوجر جو ہے بائی گیونگ دس فائنینس اس کو مینج کرنے کے لیے ڈفرینٹ سیکورٹیز لی جاتی اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک لون آپ نے دیا اس کے بیک پر آپ کے پاس کچھ سیکورٹیز موجود کچھ ایسٹس موجود اس اسٹیج پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے لون دیا اور کسی دینے والے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو سیکورٹی کے طور پہ ہمیں دے دیجیے میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا کہ یہ کیا ہوگا اس کو آپ مورٹ گیج کہیں گے کیوں کہیں گے یہ باتیں ہم اسٹیج پر نہیں کر رہے یہ تمام باتیں کریں گے جب میں آپ کو سمجھا دوں گا مورٹ گیج کیا ہے پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے تو یہاں پر صرف یہ سمجھ لیجئے کہ جب لون دیا جاتا ہے تو لون کے اگینسٹ کوئی سیکیورٹی لی جاتی آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھیے means loan advance made on means loan or advance made on the which is not at any time less than the amount of such loan or advance کہ یہ تو ایک میکنیزم ہے لون دے رہے اگینسٹ آپ سیکیورٹی لے رہے آپ نے 500,000 کا لون دیا آپ سے مراد بینکنگ کمپنی کسی بینک نے 500,000 کا لون دیا سیکیورٹی لے وہ جو گھر لیا سیکیورٹی کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم پہ آپ نے آج لون لیا ہے سکتا ہے پانچ سال کے بعد آپ اس کو فلی ری پے کر سکیں یہ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی کہ آپ نے ری پے کرنا ہے ایک سال میں دو سال میں پانچ سال میں دس سال میں تو یہ اس تمام پیریڈ میں کسی وقت بھی اس ایسٹ کی مارکیٹ ویلیو یہاں پر گھر سمجھ لیں جو آپ نے دیا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو لون سے کم نہیں ہونی چاہیے وہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لون ہے اس کا مارک اپ ہے وہ جو آپ نے پے کرنا ہے جو آپ کی لائبلٹی ہے جو بورور کی لائبلٹی ہے اس سیکورٹی کی مارکیٹ ویلو اس سے کم نہیں ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس لون کو آپ سیکور لون کہیں اگر کسی point in time at any point in time کسی وقت اس پیریڈ میں لون کے اگینسٹ سیکورٹی ایک صورت ہے کہ موجود ہی نہیں ہے دیٹ از سیکور لون دوسری بات اس سے جو اخذ ہو رہی ہے کہ سیکورٹی تو موجود ہے لیکن وہ فلی آپ کے لون کو کور نہیں کر رہی لائبلٹی کو فلی کور نہیں کر رہی آپ نے لون فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کا لیا ہے آپ نے پے فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کرنے سیکورٹی کی market value four hundred thousand تو فلی اور پارٹلی اگر کور نہیں ہے تو ایسا جو ہے لون جو ہے ایسی سیکیورٹی جو ہے ایسا ایڈوانس جو ہے that will be unsecured advance unsecured loan تو یہ سیکورڈ انسیکیورڈ یہ اس ڈیفینیشن سے آپ کو پتا چل I hope that would be clear to you by now substantial interest family members کی بات ہوئی تھی اب آپ یہاں دیکھیں گے یہاں پہ لفظ استعمال ہوگا فیملی ممبرس فیملی ممبر کے جب یہ دو ورڈ استعمال ہوں گے ان کا مطلب کیا یہاں پہ تو لکھ دیا گیا فیملی ممبرس فیملی کو آپ جیسے مرضی ایک پورے ٹرائب کو آپ کہہ دیں ہماری فیملی ڈفرنٹ ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں کہ یہ ہماری فیملی یہ ہمارا قبیلہ ہے تو for the purpose of this ordinance family member سے کیا مراد ہے اس کے لیے وہ ڈیفینیشن پہلے دے چکے ہیں کہ فیملی ممبر یہ تو یہ جو ڈفرینٹ ورڈ ڈیفائن کیے گئے ان کے اپلیکیشن جب آپ پورا آرڈیننس پڑھیں گے تو مختلف جگہ پر یہ word over and over again آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے and you have to define that in the light of the definition which you have start تو سبسٹانشیل انٹرسٹ کیا ہے سلائڈ دیکھیے گا please substantial interest in an انڈر ٹیکنگ shall be deemed to be possessed by a person if he or any of his family member is the owner یہ سبسٹانشیل انٹرسٹ بتا رہے ہیں if he or any of his family member ایسا کوئی پرسن ہے he is the owner direct or officer of or has control over the undertaking اس انڈر ٹیکنگ کا آفیسر ڈائریکٹر یا اونر ہے یا اس کے اوپر کنٹرول ہے اس انڈر ٹیکنگ پر or if he or any of his family members آپ فیملی ممبرس کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو آپ پہلے کر چکے ہیں or any of his family members holds shares carrying not less than 20% of the voting power in such undertaking. 20% of the voting power agar ho, یا یہ لوگ جو بتا دیے گئے ہیں اونر ڈائریکٹر آفیسر یا کنٹرول ہو یا 20% پرسینٹ ووٹنگ پار ہو تو اگر اتنا انٹرسٹ کسی انڈرٹیکنگ میں ہوگا تو اس کو کہا جائے گا اس کا سبسٹینشیل انٹرسٹ اب یہ these two word shall be use substantial interest وہ جب آپ سبسٹانشیل انٹرسٹ دیکھیں گے کیا انٹرسٹ ہے سبسٹانشیل انٹرسٹ اور کس کو حاصل ہے تو یہ آپ کو یہاں سے پتا چلے گا جب یہ نالج آپ کو حاصل ہوگا جب آپ اس ڈیفینیشن کو سمجھتے ہوں گے تو جب سبسٹانشیل انٹرسٹ کا استعمال ہوگا کسی سینٹینس میں you will be able to explain that first to understand that and and to explain interpret that تو یہ ڈیفینیشن یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ جی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے جی لکھ کے اس کو یاد کر لیتے یاد کر لینا اس کا بات نہیں ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور انڈر لائن کانسیپٹ کو سمجھنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ اب ایک اور بات ہو رہی the ordinance shall override memorandum article etcetera banking company under section six of the order یہ ڈیفینےشن کی بات نہیں نا well come to the section six definition section five میں دی گئی کچھ ڈیفنیشن ہم نے ڈسکس کی اس کے علاوہ you go through the section five وہاں پر آپ کو اور ڈیفینیشن بھی نظر آئیں گے اب سیکشن سکس میں کیا کہا جا رہا ہے the ordinance shall override memorandum article etcetera of a banking company under section six of the ordinance so students this is given in section six of the ordinance یہ سیکشن سکس جو ہے یہ ڈیفینیشن نہیں ہے ڈیفینیشن ڈیفینیشن سیکشن فائیو میں دی گئی ہم کور کر چکے ہیں یہ ایکسکلوسو سیکشن ہے اس میں یہ بات کی گئی کہ banking companies ordinance 1962 that will override over the memorandum of and article of of any banking company اس سے مراد کیا ہے آپ سیکشن میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کیا مطلب ہے اس کا کیا اوور رائڈنگ ہو کسی بینکنگ کمپنی کے میمورینڈم آف ایسوسیشن یا آرٹیکل آف ایسوسیشن میمورینڈم میں یا آرٹیکل آف ایسوسیشن میں دیر میں banking companies ordinance nineteen sixty two اسے ذرا سمجھ لیجیے اوور رائڈ اور اس میں آپ لفظوں میں نہ الجھ جائیں اس سے مراد یہ ہے اگر کوئی کانفلکٹ ہو اس میں کوئی اور بات کی گئی ہو میمورینڈم بڑے امپورٹینٹ ڈاکیومینٹ ہے کسی بھی بینکنگ کمپنی کا اسی طرح آرٹیکل آف ایسوسیشن بھی بڑا امپورٹینٹ ڈاکیومینٹ لیکن these can not overrule these can not override these can not prevail over the provision of the banking companies ordinance nineteen sixty two اگر دونوں میں کوئی کانفلکٹ آ جائے تو مختلف باتیں تو کون سی بات جو ہے وہ پریویل کرے گی کس کو پریسیڈینس حاصل ہوگی کون سا قانون چلے گا یہ قانون نہیں ہے میمورینڈم آرٹیکل آف ایسوسیشن یہ تو documents which are necessary for the incorporation of a banking company لیکن جو رول ہے جو لا ہے جو اسٹیچوٹ ہے جو پرویژن ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈینس 1962 ان کے مطابق ہی بینکنگ کمپنی کے کام چلیں گے اگر میمورینڈم میں کوئی مختلف بات کی گئی ہے آرٹیکلز میں کوئی مختلف بات کی گئی although these are very important documents جن کے بیسس پر کوئی کمپنی اسٹیبلش ہوتی ہے انکارپوریٹ ہوتی ہے وہ بنتی ہے فارم ہوتی ہے لیکن سیکشن سکس یہ کہتا ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہے اس کی پروویژنس جو ہیں those will override the memorandum and article of association یہ بات کی گئی ہے آپ یہ دیکھ لیجیے section the provision of this ordinance shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or article of a banking company اور in any agreement execute by it اور in any resolution passed by the banking company in journal meeting or by its board of directors whether the same be registered, executed or passed as the case may be before or after the commencement of the ordinance. تو وہ بات یہاں کہنے کی جو بات ہے جو زیادہ امپورٹنٹ بات آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ banking companies ordinance 1962 that will prevail اس کی جو پروویژ ہے ایسے سمجھ لیجئے ان کے مطابق ہی کام کرنا پڑے گا اگر کوئی ریزولوشن کوئی میمورینڈم کوئی آرٹیکل اس کے اگینسٹ بھی کوئی اجازت دیتا ہے اس بینکنگ کمپنی کو کام کرنے کی کوئی اگریمنٹ کرنے کی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی حیثیت انہی قوانین کی ہوگی انہی پروویژنس کی ہوگی جو کہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 میں دی گئی so that is the meaning of that shall override memorandum and articles etc etcetera resolution وغیرہ کے بارے میں بات ہوئی ہے تو یہ تمام اگر بینکنگ کمپنی کا میمورینڈم آرٹیکل کوئی ریزولوشن کوئی ایگریمنٹ اس سے علاوہ ہوگا تو دیٹ ول ناٹ پرنس شیل رائڈ یہ اس کا مطلب ہے تو یہ اوور رائڈنگ اس کو کہتے سو اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں we shall continue with banking ordinance nineteen sixty two and the various aspects of this ordinance next lecture تک اللہ حافظ thank you for being with me